ظلم اور ناشکری پر استغفار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دعا کی یا اللہ میرے ظلم اور کفر کو معاف فرما کسی نے پوچھا اے امیر المومنین ظلم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر کفر کا کیا معاملہ ہے حضرت نے ارشاد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار کہ بلا شبہ انسان بہت ظلم کرنے والا بہت کفر کرنے والا ہے فائدہ عربی میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی وہی جو اردو میں مشہور ہے یعنی ایمان کی ضد اور دوسرا معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عن اللہم اغفر لی ظلمی و کفری قال قائل یا هذا الظلم فما بال الكفر قال ان الانسان لظلوم كفار